تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر بیس صفحہ نمبر بیس پہلی پہلی لائن پارہ نمبر ایک آواز رکو نمبر بارہ سورت الباقرہ آواز آیت نمبر ستانوے سے آیت نمبر ستانوے نوے اور سات ستانوے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل فإنہو نزلہو على قلبک بیدن اللہ فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون او کلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب کتاب اللہ صدق اللہ علیہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے رکو میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہودیوں کی شرارتیں ان کی شناعتیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے نفس پرستی کو اختیار کر رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اللہ کی طرف سے جو خبر ہے اس کو ماننا لازم ہے لیکن جو بات ان کے نفس پسند کرتے تھے اس کو یہ مانتے تھے اور جو ان کے نفس ناپسند کرتے تھے اس کا یہ انکار کرتے تھے ان کا ایمان یہ تھا ایمان کل کو ماننے کو کہتے ہیں اگر ایک چیز کا بھی انکار کر دیا جائے تو ایمان ایمان نہیں ہے دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنہوں نے مخالفت کی جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اس سے پہلے حضرت کے تشریف لانے سے پہلے جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے تشریف لانا ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام کی صفات بھی جانتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن مجید کے بارے میں بھی خبر رکھتے تھے اور یہاں تک کہ جب کافروں سے ان کا مقابلہ ہوتا تھا تو اللہ سے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا بھی مانگتے تھے لیکن جب نبی السلام تشریف لائے تو انکار کیا کس وجہ سے تکبر اور حسد کی وجہ سے سب سے پہلی بیماری جو ظاہر ہوئی وہ یہ تکبر اور حسد ہے کہ شیطان نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم اس حکم کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان اس حکم کا انکار کیا کس وجہ سے تکبر اور حسد کی وجہ سے تکبر یہ کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور حسد یہ کہ یہ اعزاز آدم علیہ السلام کو کیوں عطا کیا کیا میں وہی تکبر اور حسد ان یہودیوں کے اندر موجود ہوں تو لہٰذا اس حسد کی وجہ سے کہ یہ جو وہی ہے یہ نبی علیہ السلام پر کیوں نازل ہوئی ہمارے قبیلے میں نازل کیوں نہیں ہوئی ہمارے قوم میں نازل کیوں نہیں ہوئی یہ آخری نبی بنو اسماعیل میں سے کیوں ہوئے بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں ہوئے یہ تکبر اور حسد اس تکبر اور حسد جو ہے سیلوں انہوں نے مخالفت کی پھر فرمایا کہ مخالفت کے لیے انہوں نے جو بات بنیاد بنائی وہ یہ ہے کہ جو چیز ہم پہ نازل ہوئی ہے ہم اس کو مانتے ہیں جو ہم پہ نازل نہیں ہوئی ہم اس کو نہیں مانتے اب ماننا کس بنیاد پر ہے اللہ کی نسبت کی وجہ سے ماننا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز بھی نازل فرمائی اس کو ماننا ہے لیکن نہیں جو ہم پہ نازل ہوئی ہم اس کو مانیں گے جو ہم پہ نازل نہیں ہوئی ہم اس کو نہیں مانیں گے فرمایا کہ یہ جو ان کا دعویٰ ہے جس کو انہوں نے بنیاد بنایا یہ بنیاد بھی اول تو درست نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس بنیاد پہ ان کا خود اپنا عمل نہیں وہ انبیاء کرام علیہ علیہۃ والسلام جو تورات ہی کی تلقین کے لیے تشریف لائے انہوں نے ان انبیاء علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا پھر یہ کہ حضرت نبی جین علیہ السلام جن پر تورات نازل ہوئی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی انہوں نے تورات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس قدر یہ نافرمانی میں بڑھتے ہوئے چلے گئے پھر یہ کہ ان کا ایک دعویٰ یہ کہ ہم ایمان لائیں گے ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پہ نازل ہوا ان کی یہ بات بھی درست نہیں کہ جیسے کہ میں نے یہ بات گزارش کی کہ اس میں دو باتیں ایک بات یہ کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام تورات کی دعوت دیتے تھے ان کے اپنی قوم کے تھے بنی اسرائیل کے تھے انہوں نے ان کو شہید کیا دعویٰ غلط ہوا دوسری بات یہ ہے کہ یہ تورات کس پہ نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کا دل دکھایا ان کی نافرمانی کی یہ کتاب تورات جس کو کہتے ہیں ہم پر نازل ہوئی تورات کی وجہ سے قرآن کا انکار کر رہے ہیں اس تورات پہ انہوں نے عمل کرنے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ان کے سروں پہ معلق کیا پھر ان کا فرمایا کہ دوسرا دعویٰ یہ کہ آخرت ہماری ہے کہ ہمیں آخرت میں جنت ملے گی اور جنت میں جانے والے صرف ہم ہوں گے وہ یہ دعویٰ بھی ان کا غلط ہے اگر یہ دعویٰ ان کا صحیح ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں موت دے اور ہم جنت میں داخل ہوں میں کبھی موت نہیں مانگیں گے کیوں کہ موت سے ڈرتے ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کی تعلیم دی ہے وہ تعلیم یہ کہ ایمان مکمل ماننے کو کہتے ہیں تو لہذا کامل ایمان ہونا چاہیے ایمان مکمل مانیں گے تو ایمان ہوگا اگر مکمل نہیں مانیں گے تو ایمان نہیں تو ایمان اکثر ماننے کو نہیں کہتے مکمل ماننے کو کہتے ہیں ایک اصول یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا دوسری بات یہ کہ تکبر اور حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ تکبر اور حسد یہ انسان کی تباہی و بربادی کا سبب ہے شیطان کو بھی تباہ و برباد کیا تکبر اور حسد نے اور اسی تکبر اور حسد کو منتقل کر کے انسانوں کے اندر ان شیطان انسانوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تمہارا یہ دشمن ہے اپنے اس دشمن کے طریقے سے اپنے آپ کو بچاؤ تیسری بات جو بیان فرمائی تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ یہودیوں کی بات پہ قطن اعتماد نہ کرنا اور ان کو قابل اعتبار نہ سمجھنا چوتھی بات یہ بیان فرمائی کہ موت کی خواہش کرنا خودکشی کرنا یہ حرام ہے جب خودکشی کرنا حرام ہے تو فرمایا کہ پھر موت سے ڈرنا بھی منع ہے تو لہٰذا موت سے ڈرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ اللہ کے راستے میں جان قربان کرنا تو یہ خوف کی وجہ سے رکنا یہ مناسب نہیں کہ اللہ کے راستے میں جان کو قربان کرنا زندگی گزارنی ہے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اطاعت و فرما برداری میں اس لیے کل ان سولاطى و نسخی و محیا و مماتی اللہ و ابل کیا نبی اسلام فرما دیں کہ میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت یہ اللہ کے لیے اب اس میں چار باتیں بیان فرمائیں دو چیزیں اختیاری ہیں دو چیزیں غیر اختیاری نماز اور قربانی یہ اختیاری زندگی اور موت غیر اختیاری ہے اختیاری میں بھی میں اللہ ہی کو مانتا ہوں غیر اختیاری میں بھی میں اللہ ہی کو مانتا ہوں لیکن ان چار چیزوں میں باہمی تعلق ہے نماز کا تعلق زندگی کے ساتھ قربانی کا تعلق موت کے ساتھ فرمایا کہ زندگی نماز کے ساتھ گزرنی چاہیے اگر نماز نہیں تو زندگی نہیں اور موت شہادت کی خواہش ہونی چاہیے تو لہذا فرمایا کہ موت سے ڈرنا بھی درست نہیں اور موت کو گلے لگانا بھی درست نہیں خودکشی کہ اپنے آپ کو موت میں ڈال دینا یہ بھی جائز نہیں اور موت کا خوف یہ بھی جائز نہیں خوف اللہ کا امید بھی اللہ اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ کے عذاب کا خوف اور اس کو سامنے رکھ کر زندگی کو گزارنا بھی پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مگر کس کے لیے اس کے لیے جس نے اس زندگی کو اللہ کی خوشنودی میں بسر کیا اور جس نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی کو گزارا اس کو زندگی کتنی طویل ہی کیوں نہ دی دی دے دی جائے اس کے لیے عذاب کا اضافہ بنے گا خوشی کا سبب نہیں بنے گا تو یہ بنیادی اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا اب اس کے بعد یہ بات ارشاد میں قل السلام فرما دیں اب ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو نبی علیہ السلام کی اولین نشست میں یہودیوں کے بہت بڑے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اس دور کے اندر یہودیوں کے دس بڑے عالم تھے ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہوتے نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے انہیں نبی علیہ السلط السلام سے گفتگو نہیں کی پہلی مجلس میں صرف حضرت کا دیدار کیا ہے زیارت کی ہے حضرت کی گفتگو سنی جب مجلس سے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ملنے والوں نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کہ آپ تو بہت بڑے عالم ہیں سمجھدار ہیں آپ ابھی مجلس سے آ رہے ہیں آپ نے کیا محسوس کیا حضرت نے ایک جملے کے اندر پوری بات فرما دی فرمایا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی نبی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کیا عرض کیا حضرت میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن میں اپنی قوم کو بھی جانتا ہوں ان یہودیوں کو بھی جانتا ہوں تو میرے ایمان لانے کے بعد یہ مختلف انداز سے باتیں کریں گے میری ایک درخواست ہے کہ میں پردے میں ہوتا ہوں آپ ان کو بلا لیں اور میرے بارے میں ان سے سوال کریں گے اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پردے میں ہو گئے تو ان بڑے بڑے جو ان کے یہودی تھے انہیں نبی اصم نے بلایا رضان فرمایا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا رائے تمہاری کہا کہ حضرت وہ تو اس کا کیا پوچھتے بہت اعلیٰ کردار کا شخص خاندان بھی اعلیٰ یہ بھی اعلیٰ زبردست عالم اور بہت تعریف کی فرمایا اگر وہ ایمان لے آئے تو پھر کہا اگر وہ ایمان لے آئے تو پھر تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں جب یہ بات کہی تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پردے سے کلیمہ پڑھتے ہوئے باہر تشریف لائے کہا کہ حضرت آپ اس عبداللہ بن سلام کا پوچھ رہے تھے جیسا بد دیانت تو دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس لیے یہ معاملہ کیا تھا کہ معلوم ہو جائے کہ اگر وہ پہلے ایمان لے آتے اور اس کا اظہار ایمان لانے کے بعد ان کا اظہار ان کے سامنے ہو جاتا تو پھر ان کا یہ پروبیگنڈا ہوتا تو انہوں نے پہلے ہی حقیقت کو واضح فرما دیا تو عبداللہ بن اسلام رضی اللہ عنہ نبی اسلام پر ایمان لائے تو یہودیوں کا ایک بڑا عالم ابن سوریہ یہ نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا کچھ یہودی علماء کے ساتھ جس نے آ کے کچھ سوالات کیے نبی علیہ السلام والسلام نے ان سوالات کے جواب دیا ہر سوال کے جواب میں یہ کہتا تھا کہ حضرت جو آپ فرما رہے ہیں ہماری کتاب میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے تصدیق کرتا تھا جب مختلف سوالات اس نے کر لیے اور نبی اسلام کے جواب پر اس نے تصدیق بھی کر دی پھر حضرت فما کے ایمان کہنے لگا حضرت ایک بات پتلا یہ وہی آپ پہ کون لاتا ہے نبی علیہ السلام فرمایا کہ جبرائیل السلام فرمایا کہ اس لیے ہم نہیں مانتے جبرائیل جو ہے یہ ہمارا دشمن ہے جتنے بھی <clears throat> بنی اسرائیل پر عذاب آئے ہیں وہ جبرائیل کے ذریعے سے آئے ہیں <clears throat> تو کیونکہ ہمارا دشمن ہے اس لیے اس کی لگی ہوئی وہی کو ہم ماننے کو تیار تھے ہاں اگر میکائیل علیہ السلام وہی لاتے یہ رحمت کے فرشتے ہیں بارش کے نظام پر مقرر تو ہم ایمان لے آتے اس پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی ایک بات یہ بھی اور ایک بات اور بھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہودیوں کے مدرسے میں تشریف لے گئے انہیں ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے وہاں یہ سوال کیا کہ وہی کون لاتا ہے جبر اسلام لاتے ہیں تو ان کا اس لیے ہم نہیں مانتے عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جبرائیل ہوں یا میکائل ہوں یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں تو یہ اپنی طرف سے بات نہیں لائے اپنی مرضی سے نہیں آئے یہ اللہ کے حکم پر آئے ہیں میکائل علیہ السلام بھی اللہ کے حکم پہ کام کر رہے ہیں جو اسلام بھی اللہ کے حکم پر کام کر رہے ہیں اور جو جبرائیل سے یا میکائل سے ان سے کسی سے بغض رکھتا ہے دشمن رکھتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ الفاظ اس طرح اس قدر پسند آئے کہ اللہ نے ان کو قرآن آیات کی شکل میں نازل ہو تو ہمیں قل اے نبی اسلام آپ فرما دیں من کانا جو ہے دشمن <coughs> لی جیلا علیہ السلام کا <coughs> فَإِنَّهُ پقین انہوں نے یعنی جبری نے نزلہ اتارا ہے اس کو کس کو قرآن مجید کو اللہ قلبی کا آپ کے دل پر یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جبرائیل علیہ وہی لانے والے فرشتے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ جو وہی نازل ہوئی ہے قرآن مجید یہ نبی علیہ السلام کے مبارک دل پہ نازل ہوئی ہے ایک ہے کہ چیز کا آنا پیغام کا آنا کانوں کے ذریعے سے اندر داخل ہونا ایک ہے براہ راست دل پہ آنا اور دل سے زبان اور کانوں پر آنا تو قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ اس صورت میں ہوا ہے کہ براہ راست دل پہ نازل ہوا اور پھر یہ کانوں اور زبان سے اور زبان سے جاری ہوا اور کانوں میں داخل ہو پھر یہ فرمایا کہ دیکھو کہ جبرائیل علیہ السلام سے جو تم نفرت کر رہے ہو جبرائیل علیہ السلام والسلام کیا قابل نفرت ہیں قابل نفرت نہیں کیوں کہ اتنی بڑی نعمت یا قرآن مجید وہ لائیں ہیں اور یہ نعمت لائے ہیں بیزن اللہ اللہ کے حکم سے اور یہ جو نعمت قرآن مجید ہے تمہیں تو اس کی مخالفت کرنی ہی نہیں چاہیے یہاں تین صفات بیان فرمائی ہیں قرآن مجید کی اور یہ تین نفی ہیں مخالفت کی کہ یہ تین اسباب ہیں جس وجہ سے تمہیں مخالفت کرنی نہیں چاہیے پہلی بات یہ قرآن مجید کی صفت کہ مصد تصدیق کرنے والا ہے لما بین یدئی اس کی جو اس سے پہلے ہے وہ کتابیں جو اس سے پہلے نازل ہوئیں قرآن مجید ان کی تصدیق کر رہا ہے قرآن مجید تمہاری تورات کی تصدیق کر رہا ہے تورات کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں قرآن مجید اس کی تصدیق کر رہا ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری تعلیمات کی تائید ہو رہی ہے قرآن مجید سے اور یہ قرآن مجید جس سے تمہاری تعلیمات کی تائید ہو رہی ہے یہ قرآن مجید کون لایا جبر اسلام لائے تو ان سے محبت ہونی چاہیے نہ کہ نفرت ہونی چاہیے پھر یہ اس سے پہلے بھی ایک بات بیان فرمائی کہ جبرائیل علیہ نبی علیہ السلام یہ قرآن مجید جو لائے ہیں کس کے حکم پر یہ اللہ کے حکم جب انہوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی ہے تمہیں کیا کرنا چاہیے تم بھی اللہ کو اپنا رب کہتے ہو جب اللہ کو اپنا رب کہتے ہو تمہیں بھی اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے ایک وجہ مخالفت کی نفی کی یہ فرما دی اور جو تین باتیں بیان فرم یہ قرآن مجید تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے کتابیں پہلی کتابیں ہیں پر ان کی تصدیق کر رہا ہے اور تصدیق کے بارے میں یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ ایک تصدیق یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں دوسری تصدیق یہ ہے کہ نبی علیہ السلاط والسلام کی آمد کی خبر اس میں ہے اور نبی السلام کا تشریف لانا یہ تورات ہی کی تصدیق ہے تیسری بات یہ کہ قرآن مجید اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ کون کون سی باتیں تورات کی ہیں جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں تو فرمایا کہ تمہیں تو قرآن کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے ایک بات دوسری بات وہ ہدن قرآن مجید ہدایت کا مجموعہ ہے ہدن اور ہدایت ہے اب جب یہ قرآن ہدایت ہے ہدایت انسان کی بنیادی ضرورت ہے اہدین دن المستقیم کہ اے اللہ کہ تو ہمیں سرات مستقیم کی ہدایت عطا فرما سرات مستقیم کی ہدایت یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ نبیین علیہ السلام اسلام کو زمین پر اتارا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی جو اس ہدایت کو مانے گا وہ نجات پائے گا جو ہدایت کو نہیں مانے گا وہ تباہ و برباد ہوگا وہ جہنم میں جائے گا اب یہ ہدایت انسان کی ضرورت ہے انسان کی فلاح اور اس کی نجات کی ضرورت ہے اس کا ذریعہ ہے تو لہٰذا جو ہدایت کا ذریعہ ہے اس چیز کو تو خوشی سے قبول کرنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید تمہارے لیے ہدایت ہے کہ یعنی تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے کہ کس طریقے سے تم کامیاب ہو سکتے ہو اور کن باتوں سے بچنے میں تمہاری کامیابی ہے اور کن باتوں میں گھسنے میں تمہارا نقصان ہے یہ کون بتلا رہا ہے قرآن مجید بتلا رہا ہے تو تمہیں قرآن مجید کو تو قبول کرنا چاہیے تھا تمہارے فائدے کی چیز ہے پھر و بشرا اور خوشخبری ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے کہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو ایمان لائیں گے مانیں گے ان کے لیے جنت ہے اور جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی خبر دی کس کے اندر قرآن مجید کے اندر تو قرآن مجید مصدق بھی ہے قرآن مجید ہدایت بھی ہے قرآن مجید خوشخبری بھی ہے تمہیں تو قرآن مجید کو ماننا چاہیے تھا آگے بڑھ کے تم قرآن مجید کو قبول کرتے قرآن مجید کا انکار اصولاً بھی مناسب مناسبت نہیں رکھتے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی بات کو تو ماننا لازم ہے دوسری بات یہ کہ اس میں تمہارا فائدہ بھی ہے ظاہری لحاظ سے بھی اور حقیقی لحاظ سے بھی لہذا ایسی چیز جو نعمت ہو فائدہ ہو اس سے بے رخی کرنا یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے اور ساتھ ہی بیان فرما دی یہ خوشخبری کس کو دیتا ہے للمؤمنین ایمان والوں کو اور یہاں مؤمنین کا لفظ بیان فرمایا للذین آمنو نہیں کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے نہیں فرمایا للمؤمنین وہ لوگ جو ایمان میں پختہ ہیں اور پوری کوشش ان کی اسی بات پر ہے کہ ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو میں یہ ان کے لیے خوشخبری ہے منکانا جو ہے عدوان دشمن لاہ اللہ کا اللہ کی بات کا انکار یہ اللہ سے دشمنی وہ ملا ہی اور اس کے فرشتوں کا وہ رسول ہی اس کے رسولوں کا و جبریلا جبریل علیہ السلام کا و می کال و مقائی علیہ السلام کا اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر فرمایا رسولوں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام میکایہ السلام کا لہٰذا ذکر فرمایا حالانکہ جب علیہ السلام بھی فرشتے ہیں ذکر تو پہلے آ چکا ہے میکائیل علیہ السلام بھی فرشتے ہیں خصوصیت سے ذکر اس لیے فرمایا کہ کیونکہ گفتگو ان دو پر تھی فرمایا کہ صرف ان دو تک نہیں فرشتوں میں سے کسی فرشتے سے بھی دشمنی ہوگی وہ دشمنی اللہ سے دشمنی ہوگی اور فرشتے یہاں فرشتوں کا وجود بیان ہو رہا ہے بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ فرشتے کوئی مستقل مخلوق نہیں انسان کی جو مثبت صفات ہیں ان کو فرشتہ کہتے ہیں شیطان بھی مستقل مخلوق نہیں جو انسان کی منفی حرکات ہیں منفی افکار ہیں اس کے منفی سوچیں ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں جبکہ شیطان ایک مستقل مخلوق ہے جنات میں سے ہے جنات مستقل مخلوق اور فرشتے یہ بھی مستقل مخلوق ہیں فرشتوں کے بارے میں ایمان ضروری ہے آمن تو بلّہ و ملا ہی سب سے پہلے ایمان اللہ پر اللہ پر ایمان کیا ہے اللہ کی ذات کو ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ماننا تو یہ اللہ پر ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ماننا اللہ کی صفات ماننا اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا فرشتوں پر ایمان کیا ہے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے پیدا کردہ نور سے پیدا کیا اپنے نور سے نہیں کہ اللہ کا نور تو خالق نور ہے فرشتوں کو جس نور سے پیدا کیا گیا ہے وہ مخلوق نور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بنیاد پیدا فرمائی پھر چیز پیدا فرمائی پہلے دھواں پیدا فرمایا اس سے آسمان بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پانی پر جھاگ پیدا کی اس سے زمین بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی پیدا فرمائی اس سے انسان بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور پیدا فرمایا اس سے فرشتوں کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ پیدا کی اس سے جنات کو پیدا فرمایا تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق نور سے فرشتوں کو پیدا فرمایا فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں ان کے اندر جنس نہیں فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں نہ فرمانی نہیں کرتے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں تو یہ فرشتوں کے بارے میں بنیادی باتیں ہیں جن کو ماننا ضروری ہے تو فرمایا کہ جو دشمن ہے اللہ کا اور دشمن ہے اس کے فرشتوں کا ملائی کا یہ جمع ہے و رسول ہی اس کے رسولوں کا و جبریلا اجبری السلام کا دشمن ہے و میکالا میکائل علیہ السلام کا دشمن ہے اب وہ میکائل سے دشمنی نہیں کر رہے یہودی یہاں یہ بڑی باریک سی بات یہودی میکائل علیہ السلام سے دشمنی نہیں کر رہے کہہ رہے ہیں وہ تو رحمت کے فرشتے ہیں اگر یہ وہی لاتے تو ہم قبول کر لیتے کس کی دشمنی کر رہے ہیں جبر اسلام کی دشمنی کر رہے ہیں لیکن یہاں اللہ نے بتایا یہ سارے کے سارے فرشتے کس کا حکم ماننے والے ہیں اللہ کا حکم ماننے والے ہیں ان میں تفریق نہیں جبرائیل سے دشمنی میکائل سے بھی دشمنی اور یہاں ایک سازش کی طرف سازشی ذہن کی طرف اللہ نے متوجہ فرما دیا کہ یہ لڑانے کا طریقہ ہوتا ہے دو بھائیوں کو لڑایا جائے تو ایک سے آ کے کہا جی آپ تو اچھے ہیں آپ کا بھائی ایسا ہے دوسرے سے آ کے کہا کہ جی آپ اچھے ہیں وہ ایسا ہے تاکہ ایک دوسرے کا نفرت پیدا ہو لیکن سمجھدار وہ ہیں کہ جو اپنی ذہنی ہم آہنگی کو برقرار رکھتے ہیں تو ہمیں کہ یہاں جبرائیل سے دشمنی ہے میکائل سے نہیں ہمارا جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ میکائل کا بھی دشمن ہے تو لہٰذا جو ان میں سے کسی کی دشمنی کرتا ہے اب آگے کیا فرمایا فعین اللہ پر یقین اللہ تعالیٰ عدو دشمن ہے دل کافرین کافروں کا یہاں اللہ نے نہیں فرمایا کہ فعن اللہ ادو پر یقین اللہ ان کا دشمن ہے نہیں ادو الکافرین قرآن مجید فصاحت و بلاغت کی کتاب ہے تو لہذا اللہ نے یونی فرمایا فین اللہ پر یقین اللہ تعالیٰ ادو اللہ ان کا دشمن ہے نہیں ادو الکافرین کافروں کا دشمن ہے جس سے بات واضح ہو گئی کہ جو فرشتوں کو برا بھلا کہے وہ کافر ہے جو رسولوں کی مخالفت کرے وہ کافر ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دے ایک ہے عملی نافرمانی ایک ہے انکار کرنا جو انکار کر دے وہ کافر ہے اور جو کافر ہے اللہ اس کا دشمن اس جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کے خلاف اعلان جنگ فرمایا ہے فرشتے کون ہیں یہ اللہ کے اللہ کے مخلوق ہیں اور فرما بردار مخلوق ہیں اس سے دشمنی اللہ سے دشمنی اللہ تعالیٰ نے دو باتوں پر اعلان جنگ فرمایا ہے ایک بات کا ذکر قرآن مجید میں ہے ایک بات کا ذکر حدیث پاک کے اندر ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سود چھوڑ دو یا منتق اللہ ما الربا ان کو اگر ایمان والے ہو تو اس سے پہلے تم سود کا کام کرتے رہے ہو اب سود کو چھوڑ دو فعلم تفعلو پس اگر تم نے نہ کیا سود کو نہ چھوڑا فاضن و بحرب اللہ و رسولی اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو کہ اعلان جنگ ہے اللہ کا اعلان جنگ ہے کس کے خلاف سود والوں کے خلاف اور حدیث پاک میں نبی علیہ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی کا میرے دوست کا دشمن ہے اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے تو اللہ کے ولی سے دشمنی کرنا یہ اللہ سے دشمنی ہے اور اس کے خلاف اللہ سے اعلان جنگ ہے ایک آدمی ظاہری لحاظ سے عبادت گزار ہے نیک ہے نماز کی پابندی کرتا ہے نوافل پڑھتا ہے ذکر کرتا ہے استفار کرتا ہے حقیقت ہمیں نہیں معلوم کیا ہے کیا نہیں لیکن کس سے اس کی نسبت ظاہر ہو رہی ہے اللہ سے ظاہر ہو رہی ہے اس کی مخالفت کرنا برا بھلا کہنا یہ اللہ کو ناپسند ہے اس سے اجتناب کرنا جو ہے وہ ضروری ہے سید مولانا عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث عالم تھے تقلید نہیں کرتے تھے ان کے بیٹے مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہر تحریک میں احناف کے ساتھ رہے ہیں سیاط اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے ختم نبوت کی تحریک میں بھی ساتھ چلتے رہے یہ مولانا عبدالجبار غزنوی نبی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کے والد تھے اور معتدل تھے مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ اشرفیہ لاہور کے محتم تھے تو یہ مدرسہ پہلے امرتسر میں تھا تو مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ان اہل حدیث علماء سے حدیث پڑھی تھی تو انہوں نے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ قائم کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت قواعد پوچھتے تھے کیا پڑھا ہے کہاں سے پڑھا ہے کہا کہ حضرت میں اہل حدیث حضرات سے حدیث پڑھتا رہا ہوں تو حضرت فرمایا کہ شرط ہے کہ پہلے جو دیوبند میں جاؤ وہاں دوبارہ حدیث پڑھو اس کے بعد پھر مجھ سے رابطہ کرو حکم کی تعمیل کی وہاں گئے حدیث پڑھی تو فرمایا کہ میں تو حدیث کو کچھ اور مفہوم سمجھتا رہا تھا یہاں کے معلوم ہوا کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے پھر انہوں نے حنفیت کی پیش قامت اختیار کی اور پھر مدرسہ مدرسہ بھی قائم کیا یہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملبدار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا تو ان کی مجلس میں بیٹھے تھے ایک اہل حدیث نوجوان آیا گفتگو کی تو مولانا جبار الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بات کرتے ہوئے اس نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کی تو عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے چہرہ پیچھے کیا فرمایا کہ نوجوان مجھے کفر کی بدبو آ رہی ہے تجھ سے ووٹ کے چلا گیا معلوم ہوا کہ وہ قادیانی ہو گیا حضرت مفتی حسن اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیسے اندازہ کر لیا اس وقت اس نے قادیانی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا آپ نے بدبو کیسے محسوس کی انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی سے نبی السلام نے فرمایا کہ جو کسی ولی کی مخالفت کرتا ہے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان جنگ یہ ہے کہ جس سے اللہ کا اعلان جنگ ہو وہ ایمان سے محروم ہے کفر میں تو یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تو ہیں اس کے اندر تو شاک و شبہ نہیں ٹھیک ہے ہم ان کی تقلید نہیں کرتے لیکن ان کے ولی ہونے کا مشتحد ہونے کا تو ہمیں انکار نہیں ہے تو ایک حقیقت ہے تو جب یہ اللہ کے ولی کی مخالفت کر رہا تھا تو میں محسوس کر رہا تھا کہ حضرت کی بات تو یقیناً سچ ہے اور وہ سچائی جو ہے وہ ظاہر ہو گئی تو فرمایا کہ حضرت امام عالظ رحمۃ اللہ علیہ کا تو مقام بہت اونچا ہے جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالی سے نسبت رکھتا ہے علمی نسبت رکھتا ہے یا اعمال کے لحاظ سے نسبت رکھتا ہے اس کے بارے میں احتیاط ضروری ہے کہ اگر اس کے بارے میں مخالفت ہوگی ضد ہوگی عداوت ہوگی تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنگ ہے اعلان جنگ ہے تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے خوش نصیب بندوں میں سے بنا دے اور ان میں سے بنائے جن سے اللہ راضی ہے باخر الحمد للہ یہ چار اپریل کو صبح یہاں تشریف لا رہے ہیں یہ مکہ مکرمہ سے حضرت مولانا عمر عبداللہ حفیظ مکی دعوت برکات العالیہ صبح چار صبح سات بجے دس سے قرآن مجید ان کا ہوگا یہاں پر تو آپ حضرات ابھی سے یہ اعلان ہے جو لینا چاہیں یہاں سے لے لیں اور حلقۂ احباب میں تقسیم بھی فرمائیں حلقۂ احباب متوجہ بھی فرمائیں تاکہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس نشست میں لیں چار اپریل الحمد للہ رب العالمین رحمٰن الرحیم مالک یوم ملکی اللّہ وسلم وبارکینہ مولانا محمد وبارک وسلم اللهم اللهم اللهم ربنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا يا حي قيوم برحمتك نستغيث أيد أمير المؤمنين والمجاهدين انصرهم ولا تنصر عليهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وسيا كثيرا نافعا في الدنيا وسیئنیا اللهم ربنا تقبلنا وتقبل وجميع المؤمنين والمؤمنات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله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 إلا بالله عليه العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا رحمة الله